یہ شاد جو آج پیش خدمت ہے یہ ہمارے مرشد ثانی سیدی حسن الدین فقی و محبوبی منفی دی و مزاری صدیقل قلندر زماں والا سید عشت جبیر میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو انہوں نے اپنے شیخ ہم سب کے پیارے شیخ اول شیخ العرب بھولا عارف اللہ مجدد دورہ دوران مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی جدائی میں کہے اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لو برساتے اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لو برساتے ساد دل ہو کے نالے بھی پلک تک جاتے دل خون کے نالے بھی پلک تک جاتے اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے آنکھوں فون سوتا پر تمہیں توتے ہم راگ میرے ایک تم ہی تو تھے دم ساگ میرے ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے اب دل سے کہیں دل کی بات یہ سوچ کے چپ جاتے ہیں اب کس کہیں دل کی باتیں یہ سوچ کے چھپو جاتے وہ نور کا وہ سب کا وہ تیری ری پاتور سم بنتے رے گیری پاتے ہم کیا تلک بھی پہنچا ہے اے شیخ ہمارا ایشے ہم کیا آپ تلک بھی پہنچا ہے کیا تم کے ہماری آہو یاد آپ کو ہم آ جاتے ایسے ہمارا ہم کیا تلک بھی پہنچا ہے کیا سن کے ہماری آن یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں ایک نیس صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے اتنے سدی صدی جو ساتھ تمہارے گزری ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے سڑ پاتے ہیں سرتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے سڑ پاتے ہیں اے تم میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے اے شیخ میرے بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے اللہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے لو بل آپ کی یاد میں ہوں آپ سے لو بل ساد اب ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے دادی فلک تک جاتے ہیں یہ درد تمہاری یا تو حش رائے داسی میں یہ درد تمہاری یا تو حش رائے داسی نے درد میں ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں اس درد میں ایسی ہے اس درد میں راحت پاتے ہیں یہ درد تمہاری یادوں کا ہوتا حسر نہ داسی نے یہ درد دل تماری یاد ہوا رہے گا سینے میں اس درد میں لاگت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں اے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے کی مدار جاتے دیگانے تو بیگانے اپنے ڈھاتے ہیں اے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے دے تو بیان ٹھہرے اپنے بھی ہیں اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں جل کو آسو روی پر لکھ تک جاتے ہیں جو شاہ کی خدمت ہے یہ جناب حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامد برکاتم حضرت مولانا شاہ شاہین اقبال اثر صاحب دامد برکاتم کے اشعار ہیں یہ اشعار انہوں نے ہمارے مرشد ثانی سیدی مرشدی محبوبی صدیق وقت قلندر جمع حضرت سید شرجمیر میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہے اسی بحث پر یہ اشار ہے عنوان ہے اس کا انوار جو اختر سے ہے وہ شیخ کو بھی شرماتے ہیں دونوں مشد اول بھی اور مجید مرشد ثانی دونوں کی شان میں دونوں حضرات شیخ ہیں شان میں یہ شار ہے جب خار دیار غفلت میں او رش کے چمن یاد آتے ہیں جب خار سارے رے غفلت میں وہ رش کے چمن یاد آتے ہیں ہم سہنے گلے سامے آ کر گل گلشن گل چند کسر ہیں ہم سنے گلستان سی گلشن کا سبب گوراتے جب خار گیارے بب میں او رش کے چمن یاد آتے ہیں ہم سے گلستان میں آ کر گلشن کا سبب دہراتے ہیں جب عداوت کے کاٹے دامن سے ٹوٹے جاتے ہیں جب بہت عداوت کے کاٹے دامن سے لکھتے جاتے ہم سے گل سا کو سر ند سے تیری میں جاتے سین گرتا ند سے تیری مہکاتے ہیں وہ رشتے ماں کا بل کا گو دام تو اس کا سن تھا ہوگا اکرام بشر تجھ کو جانا دنیا میں نہ نجو پہ جانا اکرام بشر تجھ کو جانا دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا ہم دے کر کے بہت پچھتا ہے ہم تیری نا پنری کر کے بلو بہت پچھتا ہیں اکرام جانا دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا ہم تیری دیکھ کر کے واللہ بہت بچتا دل ہار کے جیتے سے کل تک میں صبح پیتے تھے کل تک دل ہار کے جیتے تھے کل تک میں سو بھی پیتے تھے کل تک جو تیرے چاہیے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو گاتے جو تیرے پہ تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو گاتے ہیں اب راہ نما ہے باغ تیرے اب تیرے الفاظ تیرے جو تیرے چہیتے اب راہ نما ہے باغ تیرے اب تیرے الفاظ تیرے مضمون سے پاتے ہیں پاتون سے دل بہلاتے ہیں مضمون سے پاتے ہیں مل سے دل بہلاتے ہیں باقی ہے تیری یاری آتی ہے سہ تیرا یاری آتی باقی ہے تیری یاری آتی تیرا ابھی ایک میر شکاستا کی صورت ہم تیرا پاتے ہیں ایک میر شکاستا کی صورت ہم تیرا جلوہ پاتے ہیں جو آنکھوں کی گمبیر ہے جو تیری تصویر ہے اب جو آنکھوں کی گمبیر ہے جو تیری تصویر ہے اب جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں جو تیرے گنگاتے ہیں جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں جوتے گاتے ہیں ظاہر میں روب ظاہر میں روب شریعت کا باطن میں لاواری ظاہر میرو شریعت کا بات میں لواری تیرے دل میں درد ہے الفت کا تیرے آنسو سولی کھاتے دل میں درد ہے الفت کا تیرے آنسو چوری کھاتے ہیں سامان میں جب جلد ہے دل خون کے آ روتا ہے سامان علم جب روتا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے جب قلب پریشان ہوتا ہے ہم دل واحد اختر نمبر پانچ ہے جیسے کہ آپ آزاد جانتے ہیں ہمارے اول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعض بیانات جو ہے اس کو تحریری شکل میں لا کے بعض کی طرح چھاپ دیا جاتا تھا اور ان کا سلسلہ مواعظ حسنا کے نام سے مشہور ہوا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سال کے بعد تاکہ اس میں تفریح ہے فرق ہو جائے کہ حضرت کے وصال کے بعد کون سے بعض شائع ہوئے حضرت بالا کی حیات میں ایک سو نو بعض شائع ہو چکے تھے تو اس تفریح کے لیے اس کا نام میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مواعد اختر رکھ دیا گیا تھا تو یہ مواعد اختر نمبر پانچ ہے اس کا نام ہے مجاہدہ اور تصویر الطریق یعنی مجاہدہ یعنی اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا اور وہ اللہ یعنی اللہ اللہ کی ملاقات اللہ کو پانے کا آسان راستہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر سنا رہا ہوں عید کا فیضان نظر اور مجاہدے کی اہمیت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب بالا کوٹ جا رہے تھے تو ایک شخص پر ان کی نظر پڑ گئی جب وہ شخص مسجد چھتہ دیوبند میں آتا تھا تو ساری مسجد روشن ہو جاتی تھی مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون آتا ہے کہ ساری مسجد روشن ہو جاتی ہے تو آدمی لگا دیا کہ ذرا دیکھو کہ کس کے آنے سے روشنی ہو جاتی ہے تو دیکھا کہ ایک عامی شخص ہے کوئی خاص جبا کوئی خاص وضع پتہ نہیں ہے اس کو کہا کہ چلیے آپ کو مولانا بلا رہے ہیں مولانا نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے تم کو مل گئی کہ تمہارے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے اس نے روتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت مجھ میں ایسی کوئی خصوصیت نہیں ایک عام سا مسلمان ہوں لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بالا کوٹ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو مجھ پر ایک نظر پڑ گئی بس اس نگاہ کے بعد میرا یہ معاملہ ہے کہ جہاں میں مسجد میں جاتا ہوں وہاں روشنی ہو جاتی ہے اللہ والوں کی نظر بھی رنگ لاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی ضروری ہے خالی نظر کافی نہیں ہے اسی لیے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے جرے تو کس نہ بسائے یہ بہت پڑھتے تھے اس کے کے کرے تو کس نہ کے ڈرے تو کس نہ بسائے یعنی جو اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے راستے میں شہر کے ناز نفروں کو ڈانٹ ڈپٹ کو ہر غم کو برداشت کر لے بس انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ اس کی خوشبو اڑا دے گا اور خود چاہے سو جوتے روزانہ اپنے کو مارے اصلاح نہیں ہوگی شیخ اگر بھرے مجمے میں ایک دفعہ ڈانٹ دے تو ساری ٹینٹ نکل جاتی ہے خواجہ صاحب کو دیکھیے ڈپٹی کلیکٹر تھے کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں یہاں نظر کی بات پہ یہ دل میں آئی بات عرض کر دوں کہ مسجد روشن ہو جانا تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی ان کی نظر کی لیکن کرامتوں سے کام نہیں بنتا کام تو عمل سے بنتا ہے لاکھ روشنی ہو جائے لیکن دل میں روشنی ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہمارے مشاعر کو خصوصاً ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک کا صدقہ ہے جو آج ہم جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا اللہ کی محبت عطا فرمائی یہ سب سے بڑی کرامت حضرت کی یہی ہے کہ ان کی نظر پڑ گئی تو ہم لوگ دل کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ والوں کی نظر رائے گاہ جاتے نہیں کوئی کہے کہ ہمیں تو ہم جاتے ہیں کہ ہمیں تو روشنی محسوس نہیں اصل روشنی دل کی ہے یعنی اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے اور گناہوں سے بچنا اور ان کے لیے مجاہدہ کرنے کی توفیق ہو جائے اس سے بڑھتی کیا روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کرو شکر ہم جیسے گندوں کو اللہ اپنے راستے میں چلنے کی توہری ہم بچے گرتے پڑھتے چل رہے لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان خواجہ صاحب کو دیکھیے ڈپٹی کلیکٹر تھے کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں بڑے بڑے علماء سے بیت ہوئے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اصلاح کے لیے ڈانٹ لگائی خواجہ صاحب خانقاہ سے نکل جائیے خواجہ صاحب نکل گئے اور اس مصرے کے مستقاب ہوئے بہت با آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے دنیاوی معشوقوں کے کوچے سے تو بہت بے آبرو ہو کر نکلنا شاعر نے کہا تھا اور اس کی بے آبروئی میں کیا شک ہوگا جو محتاجوں سے جوتے کھائے محتاج اس کو نکال خود محتاج ہیں جو خود وہ جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر مددگار نے بتایا یہ بدھ خود محتاج ہیں خود اپنے حسن پر ان کو حکومت حاصل نہیں ہے اختیار حاصل نہیں وہ تو خود محتاج تو ان ان سے جوتے کھانا سے جوتے کھانے میں بے آبروئی میں کیا شک ہے دنیاوی معشوقوں کے کوچے سے تو بہت بے آبرو ہو کر نکلنا شاعر نے کہا تھا لیکن اللہ والا اگر اللہ والا اصلاح کے لیے نکال دے تو بہت با آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے باجا صاحب نے خانقاہ کے دروازے کے باہر فٹ پاتھ پر بستر لگا دیا اور گنگنا رہے ہیں مست ہیں ذرا بھی کچھ پرواہ نہیں تھی کہ شیخ نے میری ڈپٹی کلیکٹری کا خیال نہیں کیا ارے یہ ٹر ہی نکالنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے خواجہ صاحب نے ایک شیر حکیم الامت کو لکھ کر بھیجا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں نہیں اس طرح اللہ ملتا ہے تو تو بیک زخم برے دہیش بیٹھ جاؤ بیٹھ تو بیک زخم گرے جانی دہیش تو نمی دانی دہش ایک زخم لگا اور آر کے دعوے سے دست پردار ہو گئے ارے تم کیا جانو کہ محبت کس چیز کا نام ہے اس لیے جنہوں نے اللہ کے لیے اہل اللہ کے ناز اٹھائے خدا ان کو ملتا ہے قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں ایک وضاحت کر دوں میں ذرا اس جبے کی شان لباس اس جبے کی وجہ بیان کر دوں جو میں نے پہن رکھا ہے والا نے کوئی جبہ عدیہ حضرت کو ملا تھا اس کے بارے میں انتشار فرما لیں کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آ سکتا ہے اشاق اور صاحب سال اللہ علیہ نے تو جبا کبھی نہیں پہنا یہ مرید کیسے اتنے چمک دمک میں سامنے آ رہا ہے میں نے بھی زندگی میں کبھی یہ سب نہیں پہنا ہمیشہ سادہ ہی رہا ہوں لیکن جب میں اپنے شہر ثانی حضرت ہر دامت برکاتوں کے ساتھ پچھلے سال مدینہ منورہ حاضر ہوا تو ایک شخص جن کی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیوٹی ہے یعنی روزہ مبارک کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے سامنے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے دربان رسول ہیں وہ عالم بھی ہیں انہوں نے مجھے ایک جبا اور ایک میری شہر کو دیا اور کہا کہ دیکھو اسے جمعے کے دن ضرور پہننا اب جا کے دیکھو ہر گوئی میں حضرت والا ہر جمعے کو پہنتے ہیں میں نے بھی مولانا مفتی عبداللہ کو ایک جبا تحفے میں پیش کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جمعے کے دن اور عید کے دن ضرور پہن لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں جب اللہ نے ہمیں ٹیچر بنایا ہے تو ہم کیوں کا ٹیچر بنے اور دیکھیے ایک بادشاہ اپنے بچوں کے لیے استاد مقرر کرتا ہے اور وہ ایسے عمدہ لباس میں آتا ہے جس سے شہزادوں پر اثر پڑتا ہے تو اس استاد کے لباس پر بادشاہ وظیفہ مقرر کرتا ہے کہ شاباش تم ایسی وقت سے آئے کہ میرے بچے تم کو حقیق نہیں سمجھ سکے اور دوسرا میری گجری پہنے ہوئے توازوں کے ساتھ آئے تو شہزادوں نے کہا کہ ہم ایسے فٹیچر کو ٹیچر نہیں بنا سکتے لہذا دور حاضر میں جبکہ عام لوگ مولویوں کو بہت حقیر اور قربانی کی کھال مانگنے والا سمجھتے ہیں علماء کو ضروری ہے کے ٹھاٹ سے رہیں تاکہ اس لباس کے بعد کسی کو وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ تقریر کے بعد چندہ مانگنے کا یا قربانی کی کھال کا مطالبہ کرے گا کہ ہمارے لیے بھی ابھی سے ایڈوانس بکنگ کر لو ہمارے لیے قربانی کی کھال کا خیال رکھنا کھٹیچن لباس سے لوگوں کو ایسا وسوسہ آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شہر کے اشارے اور مرضی کے بعد کہ اچھا لباس پہنو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے پرواہ مت کرو سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے لہذا میرے شہر میں جب تک میں ہر بیل میں تھا ہر جمعے کو حضرت نے بھی جبا پہنا کیونکہ اس نے مدینے کے دربان دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان نے وعدہ لیا کہ آپ اس کو جمعے کے دن پہنیں گے یہ مضمون کتنا اہم ہے دیکھیے یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کا عدل ہے حضرت نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ وہاں روزہ جب تو اس پر حاضری ہوتی ہے تو کبھی وہاں دھکا لگ جاتا ہے یا وہاں سے نکال دیتے ہیں وہ دھکا نہیں دیتے وہ تو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور سب کو سب کو برابر موقع دیتے ہیں اور حاجیوں کی اور زائرین کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں مجبوراً ان کو جو ہے تھوڑا سا زور سے وہ کرنا پڑتا ہے دھکے نہیں دیتے وہ لیکن حضرت نے فرمایا اگر وہاں کا دھکا لگ جائے وہاں کا دھکا بھی خوش نصیبوں کو ملتا اس لیے اگر دھکے بھی کھاؤ تو اللہ کا شکر ادارے تو حضرت نے فرمایا کہ اسی تو اسی گردان نے جس نے جبا دیا ہے اس کو فوراً روکا کے اندر جانے کی اجازت دربان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان نے وعدہ لیا کہ آپ اس کو جمعے کے دن پہنیں گے عید اور بقرعید میں پہنیں گے اور سنیے ایک شخص نے دیکھا کہ روزہ مبارک پر حاضر ہے اور اندر جانا چاہتا ہے تو اسی دربان نے جس نے جبہ دیا ہے اس کو فوراً روکا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہا کہ میں ہر جمعے کو گلشن اقبال خانقاہ میں جاتا رہتا ہوں میرا نام لیا تو اس دربار نے کہا کہیں بھی جاتے ہو کچھ بھی ہو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ وہ دربار ہے جہاں کوئی کچھ بھی ہو سب یہاں کے غلام ہیں پھر اس دربار نے کہا کہ میں تمہارے شہر کو جانتا ہوں میرا نام لیا اور کہا میں نے ان کو ایک جبا دیا تھا اور ان کے پیر صاحب کو بھی دیا تھا کیا وہ جمعے کے دن پہنتے ہیں یا نہیں بس جب اس نے مجھ سے یہ خواب بیان کیا تو اب میں پابندی سے سفر میں بھی پہنتا ہوں اور جب میں نے اپنے شہر کو یہ خواب لکھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس خواب کی رعایت رکھتے ہوئے اب میں بھی پہنا کروں گا یہ بتانا ضروری ذرا یہ بتانا ذرا ضروری ہوتا ہے تاکہ بعض لوگوں کو بدگمانی نہ ہو میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ایک عالم پیدا فرما دیا اور صرف عالم ہی نہیں مفتی بھی اور صرف مفتی نہیں اللہ والوں کا صحبت یافتہ اور شاہ راض صاحب صاحب دعوت پر خاتون نے ان کو خلیفہ مجاز صحبت بھی بنایا ہے اور میں دعا بھی کر رہا ہوں حضرت مفتی عبداللہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے صاحبزادے ہیں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس مسجد کے ذرے ذرے میں میرے شہر کے پچاس ساٹھ سال کے آہو نالے آہو گواں اللہ اللہ کی آوازیں جذب ہیں یہاں اس کے اندر آپ ذرا کچھ عبادت کر کے دیکھیں پھر اور کہیں کر کے دیکھ لیں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اللہ والے چلے جاتے ہیں مگر ان کی برکت قائم رہ جاتی ہے نیکواں رفتند سنت وہ سنت ہا بیمان نیک بندے چلے گئے اور ان کی سنتیں اور ان کی برکتیں قائم رہ جاتی ہیں ماں ظلمت و لانت لانت ہا ایمان اور کمینے لوگ چلے جاتے ہیں ان کا کمینہ پن باقی رہ جاتا ہے اور اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ بلا پڑا برا آدمی تھا اور نیک بندے چلے جاتے ہیں ان کا تذکرہ اچھائی سے ہوتا ہے تو اس لیے میری دلی تمنا ہے کہ جہاں ہر ماہ کوئی بڑا اجتماع ہو اور ہر جمعے کو مجلس ہو جس میں بزرگوں کی باتیں سنائی جائیں اور جو لوگ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا شاہ وسیع اللہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دعوت پر ہوں یا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں سب کو یہاں آنا چاہیے کیونکہ ہمارا سلسلہ بزرگوں سے کوئی الگ نہیں ہے ہماری جڑ ایک ہی ہے اوپر جا کر کوئی دادا سے مل جاتی ہے کوئی پردادہ سے مل جاتی ہے اور اگر بڑے موجود نہ ہوں تو بیس نمبر پاور کے پچاس چراغ جل جائیں تو کتنی روشنی ہو جائے گی بتاؤ بیس کو پچاس سے ضرب دو تو ایک ہزار پاور کا بل جل گیا کہ نہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس تو مرفا از جگہ روشن طرح بیس چراغ ایک چراغ سے روشن تر ہیں لہذا ہم لوگ آپس میں مل کر بیٹھے بزرگوں کی باتیں سنیں انشاءاللہ شاء اللہ روشنی قائم رہے گی دین قائم رہے گا ترقی ہوتی رہے گی اور اگر ہم اگر ہم اپنوں سے الگ ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی دنیا الگ بنائے ہوئے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ارے بڑے بڑے تو سب اللہ کے پاس چلے گئے اب ان چھوٹوں کے پاس کون جائے خود خوشے لوگ کنڈم قسم کے لوگ جن کو وہ ناقابل ریفرنڈم سمجھتے ہیں لیکن جان پیاری ہے جب بیمار ہوتے ہیں تو پھول پھول ہی کے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں دہلی کے حکیموں کا انتظار نہیں کرتے کہ دہلی کے قبرستان سے حکیم اجمل خان مرحوم جب اٹھ کر آئیں گے تو ان سے علاج کراؤں گا ان شٹر پٹر حکیموں سے علاج کرانا میری توہین ہے کوئی ایسا نہیں کرتا حکیم علومت تعمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جان پیاری ہے تو موجودہ معالج سے رجوع کرتے ہیں ویسے ہی ایمان اگر پیارا ہو جائے گا تو جو موجودہ اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہے ان کے پاس آتا جاتا رہے گا ایک شخص نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت میری سنتیں چھوٹ گئیں اوادین کی نقلیں چھوٹ گئیں نہ تحجد پڑھتا ہوں نہ اوابین نہ اشراف پھر خط لکھا کہ اب سنت موقع بھی چھوٹ گئی خالی فرض پڑھتا ہوں پھر لکھا کہ اب فرض بھی خطرے میں ہے تو حضرت نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم صالحین بندوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہو اپنوں سے دور ہو چکے ہو جلدی سے نیک بندوں میں بیٹھنا شروع کرو بس انہوں نے شہر میں جو صالحین تھے ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اور ایمان تازہ ہو گیا نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر کی دکان اب آپ عطر کی دکان پر گئے اگر وہ سخی ہے تو ایک آدھ کھایا روئی میں لگا کے مفت میں دے دے گا اور اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ خرید لیں گے اور اگر کچھ نہ ہوا تو خوشبو تو مل ہی جائے گی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی یا تو کپڑا جل جائے گا یا تو اس کی ہلکی سی کوئی چنگاری لگ جائے گی اور یا پھر کچھ بھی نہ ملے گا تو دھواں تو مل ہی جائے گا آ حضرت شاہ غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گاؤں والا آیا اور اس نے کہا حضرت مولوی صاحب ارے ہمارا آم سب کڑوا ہو گیا حضرت نے فرمایا وہ کیسے کہنے لگا کہ میرے آم کی شاخ سے ایک نیم کی شاخ مل کر گزر گئی اور نیم کی کرواہٹ سے سارا آم کڑوا ہو گیا حضرت نے فرمایا دیکھا بری صحبت کا حال غافلوں میں نہ رہو جیسے ٹی وی کا مرض آگے بڑھ جاتا ہے دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے غافلین میں مت بیٹھو ورنہ غفلت کا کینسر اور ٹی بی کے جراثیم تمہارے اندر بھی آ جائیں گے جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں مست ہیں ان کی صحبت میں رہو ان شاء اللہ تعالی ان کی صحبت سے تم بھی اللہ والے ہو جاؤ گے محبت شہر سے اللہ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی حضرت نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں پسند تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور فرمایا کہ خوشبو اور تیسری چیز الصالحہ نیک نیک گی تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ پسند ہیں اس پر حضرت صدیق اکبر نے جو جواب عرض کیا اس کی مطالعہ حضرت فرما رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں ایک خوشبو دوسرے نیک بیوی اور تیسری یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسے تین چیزیں کائنات میں محبوب ہیں مجھے بھی تین چیزیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اب دیکھیے ایک امتی ہو کر پیغمبر سے ایسی بات کریں فوراً آپ نے فرمایا اچھا اے صدیق ذرا تو اپنی بات بتا دے حضرت صدیق نے عرض کیا رہی ہے میں ایک نظر جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں ساری کائنات کی نعمتوں سے زیادہ مجھے لذیذ تر وہ نظر ہے ارے نبی کو دیکھنا جب اولیاء کو دیکھنے سے مزہ آ جاتا ہے تو پیغمبر کو دیکھنے سے کتنا مزہ آئے گا پیغمبر کو دیکھنا ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا اللہ کا نبی اللہ کے جلووں کا مرکز ہوتا ہے ہر وقت اس پر بہن تجلیات متواترہ متواصلہ بلا فصل نازل ہوتی ہیں لہذا عرض کیا کہ جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اتنی خوشی اتنا مزہ آتا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا متل نہیں آپ نے فرمایا اچھا اور دوسری کیا چیز ہے عرض کیا والجلوس نہیں ادائیگ آپ کے پاس جب تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں تو یہ بیٹھنا میرے قلب میں ساری کائنات کی نعمتوں سے افضل فرمایا اچھا تیسری کیا چیز ہے اور کیا وہ انتہا کو مالی علیہ اور آپ پر جب اپنا مال خرچ کرتا ہوں تو یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہے مزہ آ جاتا ہے یہی ذوق صدیق شہر کے ساتھ منتقل ہو جانا چاہیے محبت شہر کی جس کو ملی وہ بڑے بڑے عبادت گزاروں سے بھی آگے بڑھ گیا عاشقانہ مزاج محبت والے مزاج کی اگر تربیت ہو جائے تو وہ بہت جلد اللہ تک پہنچ جاتا ہے موٹر میں اس کے پیٹرول وافر ہے تو صحیح ڈرائیوری کی ضرورت ہے جس سے وہ کہیں سے کہیں پہنچے گا محبت والا جس کو کسی اللہ والے کی صحیح رہنمائی مل گئی وہ ایک اللہ کہنے سے اس مقام پر پہنچتا ہے جتنا غیر محبت والے لاکھوں دفعہ کہنے سے بھی نہیں پہنچ سکتے شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور عشق علاجی میں سرشار ہو گیا اس کی دو رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے افضل ہے تو بجائے اس کے کہ ہم تنہائیوں میں لاکھ رکعتیں پڑھیں اور اتنی پڑھنی بھی نہیں چاہیے اتنی پڑھی بھی نہیں جائیں گی اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی اللہ والے کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون میں حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو مشہور ہے کہ سو برس کی اخلاص کی عبادت سے اللہ والوں کی چند لمحوں کی صحبت زیادہ افضل ہے یہ بات کیا مبالغہ نہیں ہے فرمایا مفتی صاحب آپ نہیں سمجھے مبالغہ نہیں ہے یہ تو شاعر نے کم بیان کیا ہے جب زمانے صحبت با اولیاء بے طرز سب سالہ تعداد دے دیا تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت سو برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے شاعر نے کمی کی ہے اس کے اندر حق ادا نہیں کیا پھر مفتی صاحب نے پوچھا پھر آپ بتا دیجیے کیا ہونا چاہیے فرمایا لاکھ سال کی عبادت سے بھی افضل ہے حقیقت میں شاعر کو یوں کہنا چاہیے تھا یک گمانے صحبت با لیا بے طرح لکھ سال تعت دے دیا لکھ سالہ یعنی لاکھ سال اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی لیکن مردودیت سے نہ بچ سکا اور جس نے دل سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی اس سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن دائرے اسلام سے خروج نہیں ہو سکتا اس کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کوئی مولیانہ دلیل دیجئے یہ تو ملفوظاتی دلیل ہے ملفوظاتی دلیل کو بعض علماء نہیں مانتے اب بخاری شریف سے دلیل بھی سن لیجیے بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص ہی سے اللہ کے لیے محبت کر لیں عبد اللہ اللہ اور دوسرا وہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو جائے اور تیسرا وہ جس کو کفر کی طرف جانا اتنا شاخ ہو جیسے آگ میں جل جانا یہ تین اعمال ہیں لیکن میں تین عملوں میں سے یہاں ایک عمل کو لیتا ہوں تینوں عمل کو اجتناعی کیفیت حاصل نہیں ہے ان میں سے اگر ایک ہی حاصل ہو جائے یعنی اللہ والوں کی محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کی محبت سے کیا ملتا ہے اللہ کی محبت اور ایمان کی مٹھاس اور محدث عظیم اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے گیارہ جلدوں میں مشکا شریف کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے پھر کبھی واپس نہیں لیتا شاہی عطیہ واپس نہیں لیا جاتا شاہ کریم ہوتا ہے اسے غیرت آتی ہے کہ اب دے کر کیا واپس لوں لہذا محدث عظیم اللہ علی قاری لکھتے ہیں وقت ورد ان حلاوت المان ادا دخلت فضن لا تخرج منه ہوگا فبی ہی اشارت الا بشارت حسن کہ جس کو حلاوت ایمانی خدا ایک دفعہ دیتا ہے لا تقر جو منہ ابدا قلب سے کبھی وہ مٹھاس نہیں نکلتی فرماتے ہیں ہی الا حسن اس اس اشارے سے ثابت ہو گیا کہ جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اب بخاری شریف سے زیادہ اقوا دلیل کیا ہوگی ارے بھائی صحیح بخاری اصح القتبی بعد کتاب اللہ ہے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اپنے اپنے مشاعر کی محبت اور محبت عظیمہ عطا فرمائے اللہ بہت بڑے خزانے سے ہم کو نواز دے اللہ نشر وحب من حکم والعمل الذي يبلغني اللہ اللهم اجعل حبك احب ہے من من من من نفسي ومن البارد اللهم اللهم الله لا الصمد الذي لم يلد ولم ولم يولد يكن له كفوا مليك مقتدر ما تشاء يكون في الدارين وكلنا ولا تكن علينا علينا وانصرنا على بغى حمل الدين سی الرجال وشماتة جاشم وصلی وسلم یا رب نبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما اللہ پاک اپنے محبت کے خزانوں سے ہمیں مال مال فرما یا اللہ اپنی رضا کامل سب کو نصیب اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما یا اللہ اپنی رضا کامل نصیب اخلاص نصیب فرما اللہ کی محبت کے عظیم الشان خزانے سب کو اللہ فرما اللہ محبت کا درد عظیم نصیب فرما اے اللہ نہ صرف درد عظیم نصیب فرما بلکہ اللہ اس کو پھیلانے کا شرف بھی فرما گلی گلی کوچا کوچا چپا چپا اے اللہ سارے عالم میں اللہ ہم سب کو اپنے پیارے شہر کے درد عظیم کی پھیلانے کا اور اس کے نشر کا ذریعہ بنا دے بھی شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو بھی پورا فرما بیماروں کو شفا کامل حاجر مستمر کا فرماس میں جن کے تنگی ہے اللہ ان کو آسان حلال کا برکت نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو محنت فضل و کرم سے قبول فرما اللہ ہمارے مشاعر کو جزائے جزیرہ کا فرما اے اللہ میرے مرشد ہمارے قطب زمان مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ تین صاحب عدام اللہ علینا کو خوب قوت صحت صحت کام عاجلہ مستمر عطا فرما اے اللہ خوب آخر نصیب فرما اے اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرما اے اللہ سارے عالم میں حضرت جو اسفار ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو انتہائی شرف قبول عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے شہر سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما ان کی قدر عظمت کی توفیق نصیب فرما اللہ میرے شہر کے خاندان والوں کو رحمت فرما اللہ رحمتوں کا برکتوں کا نبول فرما اے اللہ ان کے خاندان والوں کو بھی اے اللہ صحت کام عاجلہ مستفر عطا فرما اے اللہ حضرت کا جو کام ہو رہا ہے جامعہ کا اے اللہ اس خزانۂ غیب سے اللہ امداد فرما اے اللہ اپنے خزانوں کو ان خزانوں کے منہ کھول اے اللہ اتنا ہن بخشا دیجیے اللہ کہ کھٹا کھٹ جلد از جلد سارا مشین مدد کا مکمل ہو جائے ساری تعمیرات مکمل ہو جائے اور وہاں سے دین کی خوب خوب و اشاعت ہو اے اللہ سارے عالم میں دین پھیلے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محنت نے بد و کرم سے قبول فرما لیجیے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين جانتے لانڈی لے رہے لانڈی لے رہے تھے کروا لے کے ایک آدمی بارہ سال بعد جیل سے رہا ہوا اور میلے کچہرے کپڑے کپڑوں میں گھر پہنچا بیوی نے گرج کر پوچھا کہاں گھوم رہے تھے رہائی تو دو گھنٹے پہلے ہو گئی تھی آدمی الٹے قدم واپس جیل چلا گیا ایک ساتھ دوسرے سے یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں مجھے کیا پتا میری تو جوانی میں ہی شادی اب جو لطیفہ پڑھا جا رہا ہے یہاں کئی بار پڑھا گیا ہے مگر اس کو محض لطیفہ نہ سمجھا جائے بلکہ اس میں بہت بڑا سبق خوشی کا ہے اور کئی لوگوں کی دل کی آواز بھی ہے اور دل کا قرار بھی جتنی بار سنیں گے اتنا مزہ بڑھتا ہوا پائیں گے نوٹ بدگمانی سے بچنے کی حد تک امکان کوشش کریں گے ایک دوست دوسرے سے تم ہر وقت اپنی بیوی کی تصویر میں کیوں رکھتے ہو دوسرا جب مجھ پر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آتی ہے تو میں فوراً بیوی کی تصویر نکالتا ہوں اور خود سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم اس کو فیس کر سکتے ہو باقی سب اس کے مقابلے میں چھوٹی تصویر حضبار فرمانے تصویر رکھنا حرام بلا ضرور شدید تصویر کا رکھنا حرام ہے بے ضرورت بلا ضرورت شدیدہ جیسے کسی دینی سفر کے لیے پاسپورٹ وغیرہ بنوانا ہو یا شناختی کارڈ بنوانا ہو اس میں تو اجازت ہے گنجائش ہے لیکن باقی محض اپنی تفریح کے لیے یا یادگار کے لیے بعض لوگ رکھ لیتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ تصویر نہ کسی پیغمبر کی بھی جائز نہیں کسی کی کی ولی جائز, کسی ولی کی بھی جائز نہیں کسی مقصد کے لیے سوائے اس کے کہ کوئی دینی سفر مقصود ہو یا کوئی اور ضرورت شدیدہ ہو اس وقت تصویر کی تصویر بنوا سکتے ہیں لیکن اور کسی مقصد کے لیے تصویر رکھنا بنوانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے حضرت کا یہی مسلک رہا کہ تصویر جو ہے اس کا رکھنا اور نیٹ پر اس کو دیکھنا اور کیونکہ نامحرم تو ہوتے ہی ہیں اور نیٹ تو بہت ہی بڑی بلا ہے بہت مصیبت ہے بڑا فتنا ہے جس کو جس کو بہت ہی ضرورت شدیدہ ہو ہم نے کاروباری وجہ ہے یا کوئی اور وہ اس کا استعمال کر لے لیکن اچھا یہی ہے کہ اس کے استعمال سے جتنا ممکن ہو بچے ایسے ہی ٹچ موبائل جس کو ضرورت شدیدہ ہو وہ رکھ لے ورنہ بے ضرورت ٹچ موبائل رکھنے سے یہی ہوتا ہے کہ چونکہ نیٹ تو آج کل پیکج میں مل جاتا ہے موبائلوں کے تو مفت میں ملتا ہے وہ یہی کہتے کہ مفت ہے تو حضرت نے کیا زبردست بات فرمائی کہ ایسے فتنوں سے کہہ دو کہ ہمارا ایمان مفت کا نہیں جس سے ایمان کو خطرہ ہو ایسی چیزوں کا استعمال اچھا نہیں ہے اس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا زبردست خطرہ ہوتا ہے اسی لیے کمپیوٹر ہو نیٹ ہو یا موبائل انٹرنیٹ ہو جیسے فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور طرح طرح کے اس میں پروگرام آ رہے ہیں اور گیم گیم بھی آتے ہیں بچوں کے اس میں موسیقی بھی ہے تصویریں بھی ہیں اور کارٹون تو دیکھنا جو انگریزی کارٹون ہے اس کا تو دیکھنا زہر ہے بالکل ایمان کے لیے بالکل خطرہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا کارٹون ہے اس میں کیا حال ہے لیکن اسی کے اندر ان کی معاشرتی برائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک زہر اس کا جو ہے سرائیت کر جاتا ہے بچوں کی بنیاد میں اور وہ پھر اگر بنیاد میں کوئی چیز پڑ جائے تو سمجھ لو کہ عمارت پہ ویسی اٹھے گی اس لیے انگریزی کارٹون تو بالکل بھی نہ دیکھنے دیں اور ایسے بچوں سے بھی دور رکھیں جو ٹی وی اور نیٹ وغیرہ کو زیادہ زیادہ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ گھروں کے اندر تصاویر کیسے داخل ہو رہی ہیں آج کل کے جو یہ صابن ہے سرف ہے اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء بچوں کے چپس ہیں بسکٹ ہیں بسکٹوں کے اندر تو مورتیاں بھی بنی جا رہی ہیں اس سے احتیاط کریں کیونکہ اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے بڑا نقصان ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ جی حضرت نے سکھایا کہ بھائی سامان لے کر آؤ تو سب سے پہلے گھر میں ایک مارکر رکھ لو مارکر دس بیس روپے کا پچیس روپئے کا مل جائے گا یہ لیکن یہ خرچ جو ہے مارکر یہ اس پہ خرچ کریں گے یہ آپ کے دین میں استعمال ہو دین دین کا خرچ کہلائے گا اللہ کے راستے کا خرچ گناہوں کو تصویروں کو اس سے مٹاؤ گے تو گویا گناہ کو آپ مٹا رہے ہو یہ بھی ایک جہاد ہے اس طرح سے تصویریں گھر میں جو سامان آئے بسکٹوں کے اوپر اس کے اوپر آج کل تو ہر ایک میں یہ تصویر تو تصویر بےحدہ تصویریں چھاپ رہے ہیں کھانے کی چیزوں کو بیچنے کے لیے بےودہ تصویر چھاپ رہے ہیں حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں مگر صرف وہ بیچنے وہ چھاپ رہے ہیں اس لیے گھر میں لاتے ہی ہو سکے تو چیز ہی وہ خریدے جس پہ تصویر نہ ہو اور اگر ضرورت کی وجہ سے ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس کو تصویر کو فوراً مٹا دیں گھر میں سامان لاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بسکٹوں کے اوپر سے ٹافیوں کے اوپر سے ڈبوں کے اوپر سے سرد کی تھیلی ہو یا صابن ہو اس کے اوپر مارکر سے اس کو کالا کر دیا تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا گھر اور اخبار اگر پڑھتے ہوں تو اخبار آج کل بغیر تصویر پہ بھی آتے ہیں وہ پڑھ لیں تھوڑا بہت معلومات ہی تو چاہیے ضروری ہے کہ دنیا کے کونے کونے کی خبر یہ عجیب ایک مصیبت اور کتنا ہے کہ ہمیں پھر معلومات کیسے ہوگی تو اس بہانے سے اخباروں کا خوب چھان بین کرتے ہیں تو اس کو حضرت نے فرمایا کہ سارے جہاں سے بے خبر اپنے جہاں کا کیا شیر فرماتے تھے دیں ہاں، شیر اور حضرت فرماتے تھے کہ ہائے رے پستی ہے بشت دوسروں کی فکر سارے عالم کی فکر رکھی ہوئی ہے ہائے رے پستی ہے بشت سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے دیکھو ایک ہماری قیامت آنے والی ہے ایک ہمارے حساب کتاب کا دن آنے والا ہے اس کی تو فکر کرتے نہیں پھر ہمارے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے ایسا گاڑھا دن آنے والا ہے جس میں ماں ماں بیٹے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے خوف اور دہشت سے اور گتنوں گتنوں کوئی گتنوں پسینوں میں ہوگا کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا یہ دن آنے والا ہے اس کی ہمیں فکر بہت ہی کم ہے کہ اس دن کی ہم تیاری کریں اور سارے جہان کی خبریں ہمیں چاہیے تو بے ضرورت جو اخبار بھی نہ پڑھو حضرت نے فرمایا اخبار تو ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا ہے وہ لوگ زمانے کی بات ہے اب تو ہر ہر اخبار میں بے حیائی کی انتہا کرتی ہے لیکن اگر دیکھنا بھی ہے اخبار تو اتنا دیکھ لو اور اس نیت سے دیکھ لو کہ عالم میں امت مسلمہ پہ کیا حالات گزر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا دعا کر دو کیسا امت مسلمہ پر رہنا کرتا ہے تھوڑی بہت معلومات کافی ہے تو اخبار بھی اگر تصریح والا ہو تو اس کو بھی دبا کر چھپا کر کونے کے اندر دبا کے رکھو اور اس کو جلدی فارغ کر دو وہاں سے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ روزوں کے بدلے جنت میں آپ کو اپنی ہی بیوی ہوروں کے سردار بن کر ملے گی یہ سن کر دیہاتی نے برابر والے دیہاتی کو کونی ماری اور کہا اور رکھو روزے <laughs> ایک دوست نے حضرت والا کی کتاب بد نظری کے چودہ نقصانات پڑھنے کے باوجود پسند کی شادی کر کچھ عرصے بعد کہہ کر کی ان صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا اور سنا ہے کیسی غلط رہی ہے کہنے لگا میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے بد نظری کے چودہ سو نقصانات <laughs> السلام علیکم ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانا ہے اس نے وزیروں سے کہا کہ کون ہے جو میرے بیٹے کو ایک رات میں پروفیسر بنا دے بہت سے پروفیسر وزیروں نے صاف کہہ دیا بھائی ایک رات میں تو بہت مشکل ہے ایک میراسی تھا اس نے کہا کہ میں ایک رات میں پروفیسر بنا سکتا ہوں میراسی بادشاہ <clears throat> میراسی شہزادے کو لے گیا اور اسے کہا بولو میں نہیں مانتا پوری رات وہ کہتا رہا میں نہیں مانتا صبح بادشاہ کے دربار گئے بادشاہ نے کہا ہاں بھائی جی بالکل پروفیسر بنا دیا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کہا کہ اس کا امتحان لو پہلے وزیر نے سوال کیا نے کہا میں نہیں مانتا اس نے سوچا اگر اس سے اختلاف کیا گردن دے گا اس نے کہا جی بالکل بہتر ہے بہت اچھا ہے دوسرے وزیر نے سوال کیا اس نے کہا میں نہیں مانتا اس نے بھی سوچا یار گردن اڑے گی خاموش ہو جاؤ بادشاہ نے ہاں بھائی ٹھیک ہے اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے ایک صوفی نے کہا میں بھی ایک سوال کروں بادشاہ اچھا نے کہا بالکل کریں کیونکہ نے کہا بیٹ شہزادے تھے یہ سامنے آپ کے آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں میں نہیں مانتا نے کہا لو بنا لو ایک رات میں پروفیسر چلو آؤ جلدی جلدی بات کیا تین تین تین ایک عورت ہوتی ہے تو اس کے بچے ہوتے ہیں ایک طرح طرح ہوتا ہوتا ہے کالے دوسرے ہے پیلے تیسرے طرح ہوتا ہے نیلے تو وہ وہ امی جانا اس تینوں پہ سزا کرتے رہے تو ایک کالے کو کہتا ہے تم پیلے کو کہتا ہے تم نیلے کے نیلے کو کہ تم دہی لاؤ تم دہی لاؤ تو وہ تو وہ نہیں وہ بول سک تویا تو وہ امی کہتی ہے کالے تو پوری نکال لیتا ہے تو وہ کہتا کہتا ہے ہے ہے پیلے تو تو تو پورا سے پی لیتا نیلے دہی نہیں لاتا ہے لاتے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank Ờ, Thank you.